آج کے دور میں نوجوان نسل ہاتھوں میں کڑے اور ڈوریاں یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی چیزیں پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مزارات کی ہیں کہ ایسی چیزیں پہننا جائز ہیں ہاں دیکھیے جو کڑے بڑے لوگ پہن رہے ہیں تو میں نے پہلے بتا دیا کہ گلٹ کا کڑا وغیرہ وغیرہ یہ کسی طرح بھی جائز نہیں اب جو ڈورے اور دھاگے ڈالے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں ہم اپنے جوانوں کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ شیوں کا شہر ہے کہ وہ ڈورے محرم میں آپ نے دیکھا ہوگا نیلے پیلے ڈورے ڈالتے ہیں یہ ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں تو نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے بلکہ اب کیا کہتے ہیں ہم نے جب آخری جو امریکہ کا دورہ کیا تو ایک نیا فیشن نکل گیا اور ربڑ کے کرے ارے صاحب بیچنے والا تو لکھپتی ہو گیا یا کروڑ پتی ہو گیا ہوگا جس کو دیکھو وہ کڑے ڈالے ہوئے پلاسٹک کے نکل گئے اچھے بھلے پڑھے لکھے جو کڑے ڈالے ہوئے وہ جناب پلاسٹک کے نیلے پیلے لال وغیرہ اس ساری چیزوں سے بچنا چاہیے یہ تھوڑی کہ انگریز جو بھی فیشن نکالے اس کا اپنانا ہمارے اوپر واجب ہے تو ہمیں تو اپنی تہذیب کو اپنانا چاہیے کہ ہماری تہذیب کیا ہے اس لیے ساری ایسی نئی باتوں سے ہمیں خواتین حضرات دونوں کو پرہیز کرنا چاہیے